وکل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يسعد کرم الطيب والعمل الصالح يرفعه محترم سامعین نوجوان ساتھیوں بزرگان دین آج خطبے کا اصل موضوع ہے الہی سعد الکلم الطیب اسی لیے قرآن پاک صورت فاتر کی وہی آیت میں نے تلاوت کی ہے القرے مفت کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان اپنی زبان سے ایسی باتیں کرے ایسے جملے استعمال کرے ایسا ایسی بات کرے جس سے اللہ راضی ہو اور جو لوگوں کے دلوں پر اثر کرے ایک غم زدہ انسان آپ کے سامنے ہے آپ ایسی باتیں کریں کہ اس کا ذرا غم دور ہو جائے ایک مشکین محتاج انسان بے شمار پریشانیوں میں ہے آپ ذرا اس کے سامنے کچھ ایسی باتیں کریں کہ اس کا غم ذرا ہلکا ہو جائے پریشانی ذرا اس کی دور ہو جائے ایسے کلمات جو ہوتے ہیں ان کو کلمت الطیب کہا جاتا ہے ایسی گفتگو جس سے رب بھی راضی ہو اور لوگوں کے دلوں پر اثر ہو غم زدہ کا غم دور ہو جائے فکر مند کی فکر دور ہو جائے ٹینشن والا انسان ہر قسم کے الجھنوں میں ہے اس کو سکون اور راحت مل جائے آپ کی باتوں سے ایسی تمام باتوں کو کہا جاتا ہے الکلم الطیب اللہ رب العالمین نے الکلم الطیب کی بڑی فضیلت بیان کی فرمایا الکلم الطیب ورحم الصالح ہو یرف اللہ رب العالمین کے پاس کلمہ کلمات طیبات اچھے کلمات اچھی گفتگو جاتی ہیں ول الصالح یا اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو انسان عمل صالح کرتا ہے یہ عمل صالح اس کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کے دربار تک پہنچاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے پاس جب یہ کلمات پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے مسد احمد حمبر وغیرہ کی روایت اللہ کے رسول نے ساتھ میں اے لوگ اگر تم کہیں بیٹھ کر کے چلتے پھرتے اپنے زبان سے کہتے سبحان اللہ الحمد للہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ راضی ہوا سامنے والا آدمی سوچتا ہے بڑا نیک آدمی دیکھو یہ گیوت چگلی کرنے کے بجائے ہر وقت اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھتا ہے انسان کو بھی انسان بھی راضی اللہ رب العالمین خوش ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرماتے ہیں لوگ دو جب یہ بندہ کلمات ادا کرتا ہے سبحان اللہ للہ ولا الہ الا اللہ تو یہ سارے بندے کے کلمات ذکر کے جو زبان سے نکلے ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں ین حول العرش لہو ندوی ندوی او کما کالا رہتا اللہ کے رسول استاد ری یہ کلمات سبحان اللہ الحمد للہ یہ جو نکلے ہیں رب کے عرش کے چاروں طرف ویسے کھڑے ہو کر کے بھن بھنانے لگتے ہیں جیسے شہد کے چھتے کے سامنے شہد کی مکھیاں آ کے اکٹھا ہو جاتی ہیں یہ انسان کے کلمات پھر اس کے بعد کیا ہوا جیسے وہ کلمات اللہ تعالیٰ کے عرصے کے سامنے گئے اور گنگنانے لگے اللہ رب فرماتے دیکھو یہ کلمات میرے ان بندوں کے ہیں جو زمین پر میرا ذکر کر رہے ہیں یہی وہ مقام ہے یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ تو اشار فرمایا مزاکانی جو کہیں میرا ذکر انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذکر کا ایک بدلہ یہ بھی دیتے ہیں ذکر کرنے والے کا ذکر اللہ تعالیٰ ملائکت المکرمون سے کیا کرتے ہیں حد قرونی اد اللہ نے فرمایا کرا اللہ اکبر میرے بندو اللہ کو تم یاد کرتے ہو یہ تو یاد کرنا ہی ہے لیکن سب سے بڑا کمال ہے کہ رب کو تم یاد کرتے ہو تو تیرا رب تجھے یاد کرنے لگتا ہے یہ اصل میں کمال ہے اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کرنے والا بنائے اسی لیے میرے بھائیوں یہ سامان جو ہے اللہ رب العالمین نے جو دی ہے اس کے دو پہلو ہیں نمبر ایک بلال ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جس کو امام بخاری امام ترمیدی احمد بن حمل اور بہت سارے اہل علم نقل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں ان من رضوان ما ما يدل انه تبلغ ایک انسان اپنی زبان سے کوئی اچھی بات کہہ دیتا ہے کسی انسان کو کسی مصیبت زدہ کو کسی برے کام کرنے والے کو ایسی بہترین بات اس کو بتا دیا ایسے کلمات اپنے زبان سے نکالے اور اس کو یہی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی بڑی بات کہی دی یا اسے یہ تصور نہیں ہوتا کہ میرے ان کلمات کو اللہ رب العالمین نے کتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا بندہ بولا خاموش ہو گیا وقت نکل گیا لیکن اس کے ایک کلمے کی برکت سے ان مر اللہ اللہ کی رضا اللہ کو خوش کرنے والے کلمے نے کلمہ بولا اور اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے لکھ دیا فرشتوں گوار ہو میں نے قیامت تک کے لیے اس بندے سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا میں اس سے راضی ہو گیا پھر اس کے بعد دوسرا پہلو اللہ بالکل ہی بدی میرے سخت علاق میں آدمی ایسے ہی کبھی کوئی غلط کام زبان بری بات کہہ دیتا ہے اور دل دکھانے والی بات اللہ کو ناراض کرنے والی بات یہی چمڑے کی یہی گوشت پوشت کی زبان اس نے اچھی بات کہی تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے راضی ہو گیا اگر اس نے کوئی غلط بات کہہ دی اور پرواہ نہیں احساس نہیں ہم نے کتنی بری بات کہہ دی لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنی بری بری بات فاروق سوخ اللہ یوم القیامہ اللہ نے فرشتوں سے کہا اٹھاؤ قلم اس بدبخت کے بارے میں لکھ دو کہ اس کی اس گندی بات سے رب قیامت تک کے لیے اس سے غصہ ہو گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے میرے بھائیوں اپنی زبان کی حفاظت ہونی چاہیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد بندہ اپنی زبان سے جو کچھ بھی زبان سے نکالتا ہے جو کلمات اچھے ہو یا برے سب اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ لیے جاتے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام نے جو اچھے کلمات جس سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے جس سے انسان کے در مزید شوق و جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں ایک کلمہ تو ہیں جزاک اللہ خیرن کہنا نبی علہ سراۃ سامنے شاط نماتے علیہ معروف فقال علیہ جزاک اللہ خیرن جب بھی میرے امتی کے ساتھ کسی نے احسان کیا کسی نے بھلائی کیا کسی نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا تو اگر اس نے کچھ نہ کیا صرف اتنا بھی کہہ دیا بھائی جزاک اللہ خیرن جائے جاؤ ہم تو کچھ تمہیں نہیں دے سکتے لیکن دعا کرتے جتنا بھی تو نے میرے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اچھا بدلا میری جانے سے تجھے دے دی جزاک اللہ خیرن لیکن تھینک یو کریں گے تو کچھ نہیں پائیں گے آج آدمی گستا ہو ہم نے اتنا کیا مجھے تھینک یو بھی اس نے نہیں کیا ملے گا نہیں کچھ کیوں آپ نے اس کے اندر دعائیا کلمہ نہیں دعائیا کلمہ کیا ہے من سنیا معروف فقال معروف اللہ خیرن اگر کسی نے کسی کے ساتھ بھلائی کیا اور اس نے زیادہ احسان کا بدلا احسان نہیں دے سکتا تو کم سے کم اگر دل کے ساتھ اس کے حق میں دعا دے دیا جزاک اللہ خرین اللہ تعالیٰ کے اللہ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے اس سے کہیں زیادہ بدلہ دعا کی برکت سے دے دیا اس لیے ہمیشہ احسان کرنے والوں کا شکر گزار بنے اسی لیے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ ہو سجدے میں رات بھر روتے رہے تھے سجدے میں پڑے ہوئے رو رہے تھے اور ایک ہی دعا کرتے اللہ کما حسن دخل کی بحسن کل کی اے اللہ اپنے بندے ابو دردا کا چہرہ شکل صورت جیسے اچھی بنائی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق کو اس سے زیادہ اچھا بنا دے ساری رات ہوتے رہ اور متردہ تھے کہا میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا اللہ بندوں کے ساتھ اخلاق اور احسان کرنے والا مجھے بنا دے ام دردہ میری بیگم تجھے معلوم ہے ایک انسان کے اخلاق اچھے ہو اگر اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے وہ تو کسی کے ساتھ احسان کر کے گیا ایسا کی نماز پڑھی رات میں بستر سویا ہوا ہے لیکن جس کے ساتھ اس نے بھلائی کی ہے رات میں دعا اللہ اس مندے نے میرے ساتھ احسان کیا اللہ اس کو اچھا بتا دے اللہ سن حضرت ابو اللہ سن آپ نے فرمایا کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورے نبی کے صحابہ اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں غصہ ٹھنڈا کر ہم ہاں، نہیں صحابہ نے اٹھا صحابہ اٹھے اور کہا یا فلان قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لوگوں نے اصرار کیا کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سارا غصہ ٹھنڈا ہوا ہنسا ہوا یا رسول کی خدمت میں بیٹھ گیا یہ الطیب اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائی یہ کلمت الطیب جو ہے یہ ہمیں لوگوں کو سمجھانے لوگوں سے گفتگو کرنے ان کے کسی بات کو سمجھانے ان کے معاملات کو سلجھانے کے لیے بھی کرے میں طیب سب سے بہترین نسخہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ مسلاد صاحب کو حکم دیا اے ہمارے دونوں نبیوں ہم تمہیں توحید کا پیغام اور رسالت لے کر کے فرعون کے دربار میں بھیج رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا کافر بدماش انسان ہے اس کے دربار میں جانا فکولا لہو کور لال لہو یا اس کے دربار میں جانا تو دونوں بھائی بات ذرا اچھی کرنا نرم سے کرنا نرمی سے کرنا شاید کی فرعون تمہاری باتوں کو سن کر کے ہدایت پا جائے فرعون جیسے سالم کے سامنے بھی رب العالمی نے قور طیب کا حکم دیا میرے بھائیوں ہمارے پاس یتیم ہیں سیوائیں ہیں مسکین ہیں محتاج ہیں اگر کبھی وہ اپنی کچھ حاجات لے کر کے آئیں وہ ضرورت لے کر کے آئیں وہ سیدھے سر ہمارے پاس آئے تو اللہ نے ہم کو حکم دیا وقول وکول معروف ان سے ذرا اچھی بات کرنا فلا تنہر محمد یتیم فلا فلاتن یتیم کو شرکیاں نہیں دینا شاعر کو ڈانٹ کر کے بھاگنا نہیں ہر ایک کے لیے کرنا فکل کو سورا فکل قولم یہ سورا کوئی اچھی بات کہہ دیں کہ بھائی الحمدللہ بے فکر ہے ابھی حالات اچھے نہیں جیسے حالات اچھے ہوں گے ہم سب سے پہلے آپ کا خیال رکھیں گے اللہ رب العالی فرمایا قول طیب اللہ رسول نے فرمایا الکل تو طیب طیبہ تو صدق تم اے لوگوں ایک اچھی بات کسی سے بتا دینا مسکراتے ہوئے چہرے سے کسی سے گفتگو کر لینا کسی کو اچھی بات بتا دینا اللہ سم یہ بھی صدقہ کا و ثواب ہے بلکہ قرآن پاک نے تو اعلان کیا کہ بسا اوقات انسان مال سے صدقہ کرتا ہے اپنی دولت اٹھاتا ہے اور اس کے بالمقابل اللہ تعالی شاط رماتے ہیں کرم معروف خیر من صدقہ بہت سا سارے مال سسکار کرنے سے بسا اوقات ایک اچھا جملہ کہہ دینا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے تو میرے بھائی ہو دل دکھانے والی باتیں نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیشہ ہم کو کلمت مت کی توفیق حسی فرمائے اکو کو لہٰذا واسکر اللہ من کل بات بھی نہیں الحمد للہ وقفا وسلم اللہ اما باد محترم سامعین ہمیشہ کلمت الطیب کا اچھی گفتگو کا ہم اہتمام کریں اپنے بچے اپنے اہل ویان اپنے ماتحت میں رہنے والے لوگوں کو بھی سب کی تربیت ہی ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھی بھی ہمیشہ کلمت الطیب یعنی اچھی زبان اچھے کلمات استعمال کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہاں ہمیں اجر بھی ملے اور آپس میں الفت و محبت کا سما پیدا ہو جائے اور ہمیں سب فسول اور غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں رب العالمین نے ابرار کی نیک لوگوں کی عباد الرحمان کی جو علامت بیان کیا اس میں ایک یہ بھی ہے وہ ادا معرضون وَإِذَا مل بِاللَّغْوِ مرو کراما فضول بکواس دل چیزوں میں اور گفتگو میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہمیشہ اپنے زبان کو استعمال کرنے ہیں تو حلال اور جائز طریقے اجر و سوال میں ناجائز تو بچتے ہی ہیں بلکہ فضول گفتگو سے بھی اپنے آپ کو وہ بچاتے ہیں میرے بھائیوں اسی طرح سے اللہ کتنی بڑی بات ہے نبی علیہ السلام کتنا بڑا فائدہ رحم اللہ ابدن رحم اللہ ابدن اے تکلم فغنما وسکتا فسلما او کما قال علیہ اے جملے کی حدیث آپ نے ایسی بات بیان کر دی ایسی نصیحت کہ کوئی انسان اتنے مختصر انداز میں اتنی بڑی نصیحت آپ کو نہیں کر سکتا آر فرمایا رحم اللہ ابدن ان پیارے نبی کی دعا ہے ہم دعا کرتے ہیں رحم اللہ ابدن اللہ میں دعا کرتا ہوں اپنے اس امتی پر تیرے ہے امتی کے لیے اور تیرے اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ جب بھی بات کرتا ہے تو اجر ثواب کی بات کرتا ہے نبی کی دعا اور جس کو نبی کی دعا مل گئی وہ قیامت تک کبھی بدمخت نہیں ہو سکتا سبھی و محروم نہیں ہو سکتا نبی کی دعا لو رحم اللہ ابدن تکلام با اچھی بات کہتا ہے تو بڑے بڑے ثواب حاصل کر لیتا ہے وہی دا سکتا فسلیما اور جب خاموش رہتا ہے تو ہر قسم کے برائی سے وہ بچ جایا کرتا ہے اللہ ہم سب کو نیک بنائے صالح بنائے موہد بنائے متب سنت بنائے اور قول کی توفیق نصیب فرمائے رب العالمین کا وعدہ ہے یا آمنوا آمنوا اللہ وقولوا سدیدا یصلح یو سلحم ذنوبکم ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہمیشہ اچھی بات کرنے کا اہتمام کرو وکول قول سدیدہ ہمیشہ قول معروف قول سبھی اچھی گفتگو تم کرنے لگو اگر یہ دونوں عمل تم نے کر لیا تک اللہ قول سبق تو یاد رکھو اب اگر شیطان پہاڑوں کے برابر بھی تج سے گناہ کروایا تو ان دونوں نیکیوں کے برکت یہ تو پھر لکم دونوں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا انسان تک اللہ کے ساتھ قول شریف اختیار کرے اللہ ہماری ہے ہماری اور آپ کی زبان کی حفاظت فرمائے آخر میں ایک چیز اور ہے اللہ رب العالمین ہم دو آگو ہیں حاکم شار کا شیخ سلطان محمد القاسمی کا اکلوتا بیٹا جگر شہزادہ دو تین دن پہلے انتقال کیا ہمارا تصور ہے عباد اللہ میں سے تھا مسلاد کا پابند نیک انسان اللہ ان کی نیکیوں کو اس کی نیکیوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی لفظوں سے دربدر فرمائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا مستحق بنائے ان کی خطاؤں کی مغفرت کرے اور ہم اپنے حاکم محبوب حاکم شیخ سلطان بن القاسم ہی سمجھ سمجھتا ہوں دنیا میں سب کا محبوب انسان ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر سے تھا فرمائے اور جو اور جو فضیلت بیان کی ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کا مستحق بنائے ترویدی کی حدیث ہے حضرت ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ مصیبت سب پر آتی ہے سب انسان اس حدیث کو سنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے نبی علیہ السلام رشاد ابو مساشری کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ملک موت کو بھیجے اور کسی بندے کے روح قبض کیے ماں بیٹی بیچاری آنسو بار اتنا رہی ہے میرا بیٹا بچارا جا رہا باپ پریشان بیوی ہر پریشان بچے سوچتے ہیں میرے ڈیڈی ہم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں لیکن ملک موت ایک منٹ تاخیر نہیں کہتے روح قبض کر لیتے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب روح قبض کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں تم والا دہام دی ماں بیچاری رو رہی تھی باپ سامنے تھا اولاد تھی بیوی تھی ذرا سا بھی رحم نہیں آیا تم نے میرے بندے کی اولاد کو چھین لیا اس سے کبس تم ولاد تھی میرے بندے کے بچے لادلے کی روح تم نے قبض کر لیا رشتے کہتے اللہ بھی کیا کروں تیرا حکم ہم بھی دیکھ رہے تھے سب عزیز واقعی سب بیٹھے کوئی نہیں چاہتا لیکن آپ کا حکم ہے اللہ پھر پوچھتے ہل قبض تم سبرا تفواد اب بھی ارے میرے بندے اور بندیوں کے کلیجے اور دل کو تو نے چھین لیا کیسے تمہارا دل چاہا اس کی روح تک کر لو اللہ ہم کیا کریں آپ کا حکم ہے اور وہ وقت ہٹ نہیں سکتا آپ کے حکم برداری کی اللہ فرماتے اچھا ذرا بتاؤ جب تم نے روح قبض کر لیا جب تک روح قبض نہیں کیے تھے اپنی اولاد کے حق میں دعا کر رہے تھے علاج معالجی کی فکر کر رہے تھے لیکن جب تم نے روح قبض کر لیا تب میرے بندے نے کیا کہا میرے بچے کے بچے کے میرے بچے کے باپ نے بچے کی ماں نے بچے کی بیوی نے بچے کے اولاد ان لوگوں نے کیا کہا کہا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جیسے ہم نے روح قبض کیا باپ نے ماں نے بچوں نے کہا الحمد للہ کل حال ہم تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں جب اولاد دیا تب بھی اللہ کی ہم اور جب اللہ نے چھین لیا جب بھی اللہ سے کوئی شکایت نہیں کیا کہتے ہیں ہمیں ہمیں اللہ وہ تیری حمد کرتے اچھا میری حمد کیا اور کیا کہا کہا تیری تو پہلے حمد کی اللہ ہم ہاتھ دیا تب بھی تیرے شکر گزار تیری حمد اور چھین لیا جب بھی ہم تیری حمد کرتے ہیں اور کیا کہا اللہ پھر اس کے بعد کہا انا یہ پڑھا اس پر جا اللہ فرماتے اچھا ایسا کرو اس کے بچے جس کی جس کے بچے کی روح تم نے کب سے کیا ہے اسی وقت ابن جنہ جنت میں ایک عالی شان محل تیار کر دو اور اس پر بور لگا دو ہاں بیت الحمد ہاں بیت الحمد شان محل تیار کرو اور اس پر بور لگاؤ یہ بندے کو ہم نے نماز روزے حج زکات کی بنا پر محل نہیں دیا سب کے لیے تو جنت ہے لیکن اولاد کے وفات پر جب اس نے میری حمد کیا دیا تب اس نے الحمد للہ کہا اور چھین لیا جب بھی اس نے الحمد للہ کہا اور صرف بچے کو بھیج دیا دفنا کر کے اور خود کہتا للہ و انا الیہ ہم سب کو وہیں آنا ہے تسلی کی بات دیکھیں اس کے صبر اور حمد اور اس للہ پڑھنے کی برکت سے ایک محل تیار کر دو اور اس پر بور لگا بیت الحم اللہ تعالیٰ سب کو اس کا مستحق بنائے اور سب پر یہ بلائیں آفتیں آتی ہیں شیخ سلطان حفظ اللہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر صبر کا دروازہ کھولے اور اللہ رب العالمین ان کو نیمل بدلتا فرمائے میرے بھائی اور دوستو اللہ رب العالمین دعا کرتے ہی اللہ تعالیٰ متحدہ عرب امارات اور ان کے ہمنوا جو ممالک ہیں اللہ تعالیٰ یہاں کے حکام کو ہمیشہ نیک امال کی توفیق نصیب فرمائے ہر غلط کام ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لے الاد جو اتحادی فوجی لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما ان کی نصرت فرما اور جو اس میں قتل کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما اور خاص طور سے جس شہر کے اندر رہتے ہیں وہاں کے شہر اور حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ کو اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کو ہر بنا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچا والے ان حضرات سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی بھلا قوم اور وطن کی خیر ہے ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غدب ہے آپ کی ناراضگی ہے امت اور ملت کا نقصان اور خسارہ ہے الہٰ عالمین دنیا میں جتنے بھی مسلم ملک ہیں ہر مسلم ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے الہٰ عالمین جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی عزت عصمت عفت کے اللہ تعالیٰ حفاظت بنا فرما اور ہر ہر